کہ میں اس آدمی کی مدد کروں گا کہا واپس جاؤ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرما رہے تھے کہ جب دو مسلمان اپنی تلواریں لے کر ایک دوسرے کے بل مقابل ہوں تو قاتل بھی دو رخ میں جائے گا اور مقتول بھی میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ قاتل تو ٹھیک ہے قتل کا مرتکب ہوا ہے لیکن مقتول کا کیا قصور ہے وہ کیوں دو زخم میں جائے گا فرمایا ان نحو کا نا اللہ قتل صاحب ہی یہ اپنے صاحب کے قتل کے لیے حریص تھا اور چاہتا تھا کہ اس کو قتل کر دے یہاں حضرت احنف ابن قیس یہ مخد رمین میں سے ہیں حضور کا زمانہ انہوں نے پایا ہے لیکن آپ کی زیارت سے مشرف نہیں ہوئے یہ حضرت علی کی مدد کے لیے نکلے تو حضرت ابو بکرا ان کو مل گئے ابو بکرا کا نام ابن ہے غزوہ طائف میں آپ نے اعلان کیا تھا کہ جو آدمی بھی قلعے سے باہر آ جائے گا اس کو ہم قبول کر لیں گے وہ غلام ہوگا تو اس کو آزاد کر دیا جائے گا تو یہ بکرا کے ذریعے سے قلعے سے باہر آ گئے تھے بکرا آپ کہیے کہ جیسے کوئی گھیڑی ہوتی ہے جس کے اوپر رسی ڈال کر اور پانی نکالا جاتا ہے اس طرح کی چیز ہے اس کے ذریعے سے چونکہ یہ باہر آئے تھے تو اس لیے ان کو ابو بکرا کہا جانے لگا نام ان کا نفع ہے نفع ابن حارث تو انہوں نے منع کیا کہ مت جاؤ تو کہا کہ حضور کا ارشاد میں نے سنا ہے کہ جب دو مسلمان اپنی تلواروں سے ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ ہوں گے تو قاتل بھی دو زخم جائے گا اور مقتول بھی میں نے اب کیا کہ قاتل تو جائے گا ٹھیک ہے چونکہ قاتل ہے لیکن مقتول کا کیا قصور ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس کے قتل کا حریث تھا یہاں پر کئی باتیں قابل غور ایک بات تو قابل غور یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ یہ قاتل مقتول اس لیے تو زخم جائے گا کہ یہ چاہتا تھا کہ میں قاتل کو قتل کر دوں ہر ایک ان میں سے یہ چاہتا ہے کہ میں دوسرے کو قتل کر دوں ایک کامیاب ہو گیا قتل کرنے میں اور وہ قاتل بن گیا دوسرا جو مقتول بنا ہے وہ بھی تو یہی چاہتا تھا کہ میں اپنے مقابل کو قتل کر دوں وہ اس میں کامیاب نہیں ہوا تو چونکہ وہ چاہتا تھا اور کان ہریشن ہریش تھا اپنے صاحب اور مقابل کو قتل کرنے کے لیے اس لیے اس کو بھی دو میں بھیجا جائے گا اب آپ یہاں یہ سمجھیے کہ ایک ہوتا ہے حاجس حاجس اس خیال کو کہتے ہیں جو دل میں آیا اور نکل گیا ٹھہرا نہیں رکا نہیں اور خاطر اس خیال کو کہتے ہیں کہ جو آیا رکا لیکن اس خیال کے بارے میں عمل کرنے یا عمل نہ کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا حاجش تو وہ ہے آیا اور چلا گیا خاطر وہ ہے جو آیا اور رکا لیکن اس خیال کے مطابق عمل کرنے یا نہ کرنے کا کوئی فیصلہ نہ ہو سکا اس کے بعد ایک ہے حدیث النفس حدیث النفس اس کو کہتے ہیں کہ خیال آیا رکا اور اس پر عمل کرنے نہ کرنے کے متعلق بھی وہ خیال آتا رہا لیکن تردد باقی رہا خیال کرنے نہ کرنے کا آیا مگر فیصلہ نہیں ہوا اور تردد باقی رہا کہ اس پر عمل کروں یا اس پر عمل نہ کروں یہ تین ہو گئے پہلا تھا حاجز خیال آیا چلا گیا دوسرا تھا خاطر خیال آیا رکا لیکن اس پر عمل کے بارے میں کچھ نہیں سوچا تیسرا ہے حدیث النفس کے خیال آیا رکا اس پر عمل کرنے کے بارے میں بھی سوچا لیکن فیصلہ نہیں ہو سکا تردد رہا کہ عمل کروں یا نہ کروں ایک ہے ہم ہم اس کو کہتے ہیں کہ خیال بھی آیا وہ رکا بھی اس کے بارے میں عمل کرنے کے واسطے سوچا اور سوچ کر فیصلہ کیا لیکن فیصلہ کمزور کیا ہم کے اندر عمل کرنے نہ کرنے کے بارے میں رائے قائم کی لیکن جو رائے قائم کی وہ کمزور قائم کی وہ رائے پختہ نہیں تھی یہ ہم ہے اس کے بعد ہے عزم عزم اس کو کہتے ہیں کہ خیال آیا رکا عمل کے بارے میں غور کیا عمل کا فیصلہ بھی ہوا اور فیصلہ پختہ ہوا کہ اس پر عمل کرنا ہے اب ظاہر ہے کہ جب فیصلہ پختہ ہوگا تو اس کے اوپر پھر مواخذہ بھی ہوگا عام طور پر علماء کی رائے یہ ہے کہ حاجس خاطر حدیث النس اور ہم میں اگر کسی گناہ کے بارے میں یہ خیالات آ رہے ہیں تو مواخذہ نہیں ہوتا چار میں لیکن جب عزم پایا جاتا ہے اور اس گناہ کو کرنے کا پختہ ارادہ ہو جاتا ہے تو پھر مواخذہ ہوتا ہے ان تشيع یوحبونا في الذين آمنوا لهم عذاب في الدنيا والآخرة جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کے اندر فواہش اور منقرات کو رواج دیں وہ ان کو عذاب ہوگا علامہ نوی نے اس آیت کو دلیل میں پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ یحبون انتشی الفاحشہ سے مراد عزم ہے کہ ان کا عزم ہے پختہ کہ وہ فواہش کو رواج دیں گے لہذا دعا ان کے لیے لہم عذاب فی دنیا والا خر فرمایا گیا علامہ شبیر رحمت عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ عزم پر جب تک عمل نہیں ہوتا مواخذہ نہیں ہوتا عام طور پر رائے یہ تھی کہ عزم جب ہوتا ہے گناہ کا تو مواخذہ ہوتا ہے اور اللہ نووی نے ان بون والی آیت کو دلیل میں بھی پیش کیا ہے لیکن علامہ شبیر احمد کی رائے یہ ہے کہ عزم میں جب تک عمل نہ ہو مواخذہ نہیں ہوگا اب رہی یہ بات کہ یہاں آپ نے ان کا نہریسن اللہ قتل صاحب ہی جو فرمایا ہے اس سے عزم مراد نہیں ہے ان حبون انتشی الفاحشہ میں بھی عزم مراد نہیں ہے پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں جو بات بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے صاحب کے قتل کا حریث تھا اس کا مطلب یہ کہ اس کی کوشش کر رہا تھا عزم کے اندر تو ارادہ ہوتا ہے یہ عملی کوشش داخل ہے کہ وہ اس کی کوشش کر رہا تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے میرے تلوار کے وار کی زد میں یہ آ جائے تو یہ کوشش جو ہے یہ عزم سے آگے کی بات ہے اور ہریسن اللہ صاحب ہی میں اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ خالی ارادہ نہیں کیے ہوئے تھا اس کو قتل کرنے کا بلکہ عملی طور پر اس کو قتل کرنے کے لیے جو تدبیر اس کے لیے ممکن تھی اس کو وہ کرنے پر کرنے کے لیے کوشاں تھا اور ان لدین بون میں بھی یہی مراد ہے کہ جو لوگ ایسی تدبیریں کرتے ہیں اس طرح کے پروگرام لوگوں کے اندر پھیلاتے ہیں اس طرح کا لٹریچر لوگوں کے درمیان تقسیم کرتے ہیں اس طرح کی ترغیب ان کو معاشی کے لیے عمل دیا کرتے ہیں وہ مراد ہیں تو بات علامہ شبیر احمد کی بہت مضبوط ہے ہر کانا ہریسن میں خالی اس کا ذکر نہیں ہے کہ اس کا ارادہ تھا عزم تو ارادے کو کہتے ہیں پختہ ارادے کو کہتے ہیں یہاں ہریشن میں تو مطلب یہ بتایا کہ وہ عمل اس بات کی کوشش کر رہا تھا اور اس کے لیے وہ تدبیر کر رہا تھا ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ کے درمیان واقعات پیش آئے حضرت عائشہ حضرت طلحہ ابن زبیر اور حضرت زبیر ابن عوام ان کے درمیان اور حضرت علی کے درمیان واقعات پیش آئے حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان واقعات پیش آئے یہاں اسی کا ذکر ہے کہ احنف ابن قیس حضرت علی کی مدد کے لیے جا رہے تھے تو ابو بکرا نے ان کو روک دیا اور روکنے کے لیے یہ حدیث سنائی تو پہلی بات تو آپ یہ ذہن میں رکھے کہ اس حدیث کا مصداق صحابہ نہیں تقل مسلمان بے ہما سے مراد وہ لوگ ہیں جو دنیاوی اغراض کے لیے اپنے ذاتی مفادات کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ قتل و قتال کرتے ہیں وہاں قاتل اور مقتول دونوں دو میں جائیں گے اور یہ بات طے شدہ ہے کہ صحابہ کرام کا آپس میں جو یہ کا سلسلہ ہوا یہ ذاتی مفادات کے لیے ہرگز نہیں تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حضرت عائشہ بھی رہی حضرت علی بھی رہے حضرت طلحہ بھی رہے حضرت زبیر بھی رہے اگر یہ کہا جائے کہ یہ دنیاوی مفادات کے لیے قتل و قتال میں مشغول تھے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ حضور کی تربیت سے کوئی فائدہ نہیں ہوا اگر یہ لوگ دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور دنیاوی مفادات کے لیے اور ذاتی اغراض کے لیے قتال کر رہے تھے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور آپ کی صحبت بے فائدہ ہوئی اور اس کو کوئی آدمی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے آپ کی تربیت سے تو ایک اتنا بڑا انقلاب آیا ہے کہ دنیا نے اس انقلاب کی مثال کہیں نہیں دیکھی تو اس لیے یہ کہا جائے گا کہ یہ جو ارشاد ہے یہاں روایت کے اندر جس کا ابو بکر نے ذکر کیا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیاوی مفادات اور ذاتی اغراض کے لیے قتال کیا کرتے ہیں اور حضرات صحابہ کا جہاں تک معاملہ ہے وہ ذاتی اغراض اور ذاتی مفادات کے لیے قتال نہیں کرتے تھے حضرت عائشہ اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے جس چیز کو حق سمجھا اس کی حمایت میں وہ آگے آئے حضرت علی نے جس چیز کو حق سمجھا وہ اس کی حمایت کے لیے آگے آئے ایسے یہ تو جنگ جمل کے حوالے سے اور جنگ سے چین میں حضرت معاویہ اور حضرت علی ایک دوسرے کے بالمقابل آئے وہاں بھی ان کا مقصد احقاق حق اور ابتال باطل تھا ان کے اپنے ذاتی مفادات اس کے اندر داخل نہیں تھے اور یہی وجہ ہے کہ ان میں جو محق ہے وہ دور ثواب کا مستحق ہے اور جس سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے ثواب اس کو بھی ملے گا وہ بھی نہیں ہوگا اب یہ کہ ان میں کون حق پر تھا اور کون غلطی پر تھا کس سے اجتہادی غلطی ہو رہی تھی تو امام تبری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اس سلسلے میں توقف کیا جائے گا ہم یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ کون سا فریق حق پر ہے اور کس فریق سے غلطی ہو رہی ہے لیکن اکثر علماء اہل اسلام کی رائے یہ ہے کہ حضرت علی حق پر تھے اور حضرت عائشہ اور طلحہ اور دوبیر ابن عوام سے اجتہادی غلطی ہوئی تھی جنگ جمل میں اور جنگ سکین میں حضرت معاویہ سے غلطی ہوئی تھی تو اور یہ ہم نے آپ سے عرض کر دیا کہ چونکہ سب کی نیت وہ احقاق حق اور ابتال باطل کی تھی اور دنیاوی مفادات ان کے پیش نظر نہیں تھے لہذا جنہوں نے حق کی حمایت میں قدم بڑھایا اور وہ محق قرار دیے گئے ان کو دوہرا عجر ملے گا اور جن سے اتحادی غلطی ہوئی ہے وہ معجور ہوں گے ایک عجب ان کو بھی ملے گا اور ان کو بھی ان سے بھی مواخذہ نہیں کیا جائے گا اس کے بعد میں پھر ایک بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ صحابہ کرام کے ان مشاجرات کے حوالے سے ہمیں گفتگو نہیں کرنی چاہیے اس لیے کہ گفتگو جب ہوگی تو ظاہر ہے آپ ایک کے بارے میں کہیں گے اس نے ظلم کیا اس نے زیادتی کی دوسرے کے بارے میں کہیں گے کہ یہ بیچارہ مظلوم تھا اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تو سوال یہ ہے کہ آپ کو یہ منصب کہاں سے ملا کہ آپ حضور کے صحابہ کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کریں یہ تو شہزادے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر ان کو اللہ نے وہ وہ خوشخبریاں سنائی ہیں رضی اللہ عنہم ردو انہم کے بارے میں کا المفلحون انہی کے بارے میں انہی کے بارے میں گوا کہا گیا ہے محمد الرسول اللہ ودینہ مہو اشبدا وفال رحما بین تراہم رقان سجدا یب تغون فضل من اللہ و یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہیں ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ولدین ماہو صحابہ ہی تو ہیں محمد الرسول اللہ ولدین ماہو آگے کیا ہے ہاں؟ اشدہ اور القفار یہ کتنی شاندار صفت ہے رحما کا نہ یہ کتنی عجیب بات ہے کفر سے اتنی نفرت ہے کہ یہ کفار کے مقابلے میں بہت سخت ہے اور ایمان سے اتنی محبت ہے کہ یہ اہل ایمان کے حوالے سے ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں تراہم رکان سجدہ یہ ان کی زندگی کے احوال اور اعمال ہیں یب تغون فضل من اللہ رضوانہ یہاں ان کے اخلاص کا ذکر کیا گیا یب تغون فضل من اللہ و رضوانہ وہ اللہ کی رضا اور اس کے فضل کے طالب ہیں ان کے اندر نفاق نہیں ہے وہ دنیاوی اغراض کے پیروکار نہیں ہیں تو اس بنا پر ان تمام فضائل کو دیکھتے ہوئے ہم اگر لب کشائی کریں گے اور اس سلسلے میں فیصلہ کرنے کے موقف میں آئیں گے تو یہ ہماری غلطی ہوگی تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سلسلے میں سکوت اختیار کریں باقی یہ کہ ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ جیسا کہ جمہور علماء نے کیا ہے کہ حضرت علی کو محق کہا ہے اور دوسرے حضرات سے اتحادی غلطی کا صدور بتایا ہے اور یہ کہا ہے کہ ان کو بھی ثواب ملے گا ان کو بھی ثواب ملے گا تو اس میں بے ادبی نہیں ہوتی اس میں بے حرمتی نہیں ہوتی اس لیے کہ فریقین کو معذور قرار دیا گیا چلیے اب یہ جو حضرت ابو بکرا نے یہ حدیث یہاں بیان کی یہ صحابہ پر تو منتبق نہیں ہوتی ہم نے عرض کیا کہ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیاوی مفادات کے لیے اور ذاتی اثرات کے لیے گوا قتال کرتے ہیں تو آپ یہ کہیے کہ یہ ٹھیک ہے کہ یہ صحابہ پر منتبق نہیں ہوتی اور یہ ارشاد آپ کا ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیاوی مفادات اور ذاتی اغراض کے لیے قتال کرتے ہیں لیکن حضرت ابو بکرا نے آپ کے اس ارشاد کے ظاہر سے ان کو آگے جانے سے روکا یعنی ایک ہے حقیقت ایک ہے ظاہر حقیقت یہ ہے کہ یہ صحابہ پر منطبق نہیں ہے لیکن ظاہر اس کا عام ہے تو جب ظاہر اس کا عام ہے تو اس کے ظاہر کو انہوں نے حضرت ابن کو روکنے کے لیے استعمال کیا اس کے ظاہر کو چلو آگے ہے کہ معروف کہتے ہیں کہ ابو ذر سے میری ملاقات ہوئی ربادہ میں یہ ربادہ جو اہل عراق کا حج کا احرام باندھنے کے لیے میقات ہے ذات عرق اس کے قریب ہے ربضہ اور یہ مدینہ منورہ سے تین منزل کے فاصلے پر ہے تین منزل کا فاصلہ ہے اور ذات عرق جو اہل عراق کا میقات ہے اس کے قریب واقع ہے یہ حضرت رہا کرتے تھے شام میں اور ان کا انداز وہ تقشف اور زہد کے حوالے سے غلو کی حد تک پہنچا ہوا تھا ان کے یہ کسی کے پاس اگر پیسے دیکھتے تھے تو اس سے ناراض ہو جاتے تھے کہ یہ کیوں ہے تیرے پاس تو نے ان کو کیوں نہیں خرچ کیا تو وہاں حضرت معاویہ گورنر تھے تو لوگوں کے ساتھ ان کے قصے روزانہ پیش آتے تھے آج اس کے ساتھ جھگڑا ہو گیا آج اس کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تو حضرت معاویہ نے حضرت عثمان کو لکھا کہ یہ تو ہمارے لیے مصیبت بنے ہوئے تو ان کو حضرت عثمان نے مدینہ بلا لیا مدینہ بلانے سے ابو ذر کا مزاج تو تبدیل نہیں ہوا یہاں وہ قصہ شروع ہو گیا جو شام میں ہوتا تھا وہ یہاں ہونے لگا کہ لوگوں کو گا ڈانٹتے تھے کہ تم نے یہ مال اپنے پاس کیوں رکھا ہوا ہے اور تم اس کو اللہ کے راہ میں کیوں نہیں خرچ کرتے تو اس طرح کی صورت حال جب یہاں بھی پیش آئی تو حضرت عثمان نے کہا کہ آپ ربدا چلے جائیں وہ ایسی جگہ تھی کہ جہاں لوگوں کا مجمع نہیں تھا تو حضرت ابو ذر کو بھی وہاں جانے کے بعد سکون ملا اور یہاں مدینے میں بھی ان کے چلے جانے کے بعد لوگوں نے اطمینان کا ساتھ لیا تو یہ ابو ذر ہیں ان کا نام جندب ابن جنادہ ہے ابو ذر کنیت ہے جندب ابن جنادہ ان کا نام ہے یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ابو ذر سے ربدہ میں ملاقات ہوئی ان کے اوپر ایک کھلا تھا اور ان کے غلام پر ایک کھلا تھا کیا مطلب مطلب یہ کہ ایک ہی قسم کا کپڑا غلام کے جسم پر بھی ہے اور ایک ہی قسم کا کپڑا ان کے جسم پر بھی ہے ہلے میں دو کپڑے ہوتے ہیں ایک چادر اوپر اور ایک چادر ادار کی جگہ تو وہاں یہ تھا کہ انہوں نے جو ایک چادر اور رکھی تھی وہ اچھی تھی اور نیچے جو چادر ادار کی جگہ تھی وہ پرانی تھی اور اچھی نہیں تھی بالکل یہی کیفیت غلام کی بھی تھی کہ غلام نے اوپر جو چادر لے رکھی ہے وہ تو اچھی ہے اور جو چادر ادار کی جگہ پر ہے وہ اچھی نہیں ہے تو ان سے یہ کہا گیا کہ آپ ایسا کیوں نہیں کر لیتے یہ جو دونوں اچھی چادر غلام کے پاس ہے یہ بھی آپ لے لیں تاکہ آپ کی دونوں چادریں اچھی ہو جائیں اور آپ کے پاس جو ایک خراب چادر ہے وہ آپ غلام کو دے دیں تاکہ غلام کے پاس دونوں خراب ہو جائیں دو چادریں اچھی ہیں دو خراب ہیں ایک اچھی چادر حضرت ابوذر کے پاس ہے اور ایک اچھی چادت غلام کے پاس ہے اور دو خراب میں سے ایک ابو ذر کے پاس ہے ایک غلام کے پاس ہے تو مشورہ دینے والا یہ کہہ رہا ہے کہ اچھی دونوں آپ لے لیں اور خراب دونوں غلام کو دے دیں آپ نے تو مساوات کا معاملہ کر رکھا ہے کہ ایک آپ کی چادر اچھی ہے تو ایک غلام کی اچھی ہے ایک غلام کی خراب ہے تو ایک آپ کی بھی خراب ہے یہ مساوات آپ نہ کریں یہ ان سے عرض کیا گیا فصال تو انزالک میں اسی کی طرف اشارہ ہے تو حضرت ابوذر نے کہا کہ میری ایک آدمی سے گالم گلوج ہو گئی سابب تو کہ مانا میں نے اس کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا اور اسی دوران میں نے اس کی ماں کا تانا اس کو دے دیا فائر تو بے ہی ماں کا تانا دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کہا کہ تیری ماں حبشی تھی تو ابن الحبشیہ ہے تو واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ حضرت بلال کے ساتھ یہ واقعہ ہوا حضرت بلال کو یہ تانا ناگوار ہوا اور انہوں نے حضور کے سامنے اس کا ذکر کیا تو آپ نے ابو ذر سے مواخذہ کیا اور فرمایا ان کمرون فی کا جاہلیہ پہلے تو ان سے پوچھا کہ تم نے تانا دیا انہوں نے اقرار کیا اور اس کے بعد میں آپ نے فرمایا ان کمرون فی کا جاہلیہ ان فی کا جاہلیہ سے گوا یہ معلوم ہو گیا کہ معاشی امور جاہلیت میں داخل ہیں ترجمہ یہی تھا نا الماسی من امر جاہلی اور ظاہر ہے کہ کسی کو تانا دینا اور اس کی تحقیر کرنا اور اس کی تدلیل کرنا یہ گناہ ہی تو ہے اور اس گناہ کو آپ نے امر جاہلیہ قرار دیا اس کے بعد آپ نے فرمایا اخوانکم خوالکم کم یہاں اخوان حکم خبر مقدم ہے اور خوال حکم مبتدا مؤخر ہے اور دونوں مرفوع ہیں اور یہ کہا جائے گا کہ یہاں خبر کو مقدم کیا ہے اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ غلاموں کے بارے میں اخوت کے پہلو کو مد نظر رکھنا چاہیے وہ بے شک تمہارے غلام ہیں لیکن بھائی بھی تو مسلمان بھی تو اور جب مسلمان ہیں تو ان کے ساتھ اخوت کے معاملے کو ترجیح دی جائے تو خبر مقدم مبتدا موخر اور خبر وہ ہے اخوان حکم اور اخوت کو ترجیح دینے کے لیے اخوت کی جانب کو اہم قرار دینے کے لیے خبر کو مقدم کر دیا خبر یا تو تخویل سے اگر خول تخیل سے ہے تو اس کے معنی تملیغ کے ہیں اور یہ غلام مملوک ہوتے ہیں اس لیے ان کو خول حکم کہا گیا غلام تو مملوک ہوتے ہیں اور یہ خول تخلیق تخویل سے ماخوذ ہے اور تخویل کے معنی تملیغ کے ہوتے ہیں تو اس لیے غلاموں کو خول کہا گیا یا یہ کہا جائے یہ تخول سے لیا گیا ہے اور تحول کے معنی اصلاح کے ہیں اور غلام جو ہوتے ہیں وہ مولا کے کاموں کی اصلاح دیکھ بھال کرتے ہیں ان کو صحیح کرتے ہیں ان کو خراب ہونے سے محفوظ کرتے ہیں تو اس لیے ان کو قبل کہا گیا بہرحال دونوں احتمال نقل کیے ہیں یا تخویل سے ہے جس کے معنی تملیغ کے ہیں اور غلام مملوک ہوتے ہیں یا تخول سے ہے اور تخول کے معنی اصلاح کے ہیں اور غلاموں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آقا کے کاموں کو صحیح رکھنے اور درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اخوانوں کو خبر مقدم ہے اور کو مبتدا مؤخر ہے اور ایک احتمال یہ بھی ہے کہ ہم اخوان خوال خوالکم اخوان کی مبتدا ہم وہ علیحدہ ہے اور خوال کی مبتدا ہم علیحدہ ہے بہرحال یہاں بھی پھر وہی ہوگا کہ اخوان کم کو پہلے ذکر کیا اخوت کی جانب کی رعایت کی ترغیب کے لیے اس کے بعد میں ہے کہ فضن کا ناخو ہوتا تھا یعنی ہی فلیو تو جس کے ماتحت اس کا کوئی بھائی ہو غلام کو بھائی کہا جا رہا ہے ایمان کے تعلق کے بنا پر تو اس کو کھانا کھلاؤ اس سے جو تم خود کھاتے ہو ولی البس البس اور اس کو لباس پہناؤ اس لباس کی قسم سے جو تم پہنتے ہو اور ان کو نہ مکلف کرو کسی ایسے کام کا کہ جو ان کی استطاعت سے باہر ہو اور اگر کبھی ایسا کام ان کے سپرد کر دیا گیا کہ جو ان کی استطاعت سے باہر ہے تو پھر مدد کرو تاکہ وہ اس کو انجام دے سکیں تو گوا حضرت ابو بکر ابو ذر نے حضور کے اس ارشاد کی بنا پر اپنے غلام کو جیسا لباس پہنا رکھا تھا ویسے ہی خود بھی پہن رکھا تھا کیونکہ آپ کا ارشاد تھا کہ فل یوتیم ہو مما یا کل یلبس لیکن جمہور علماء نے اس کو مواسات پر محمول کیا ہے مساوات پر محمول نہیں کیا حضرت ابوذر نے اس کو مساوات پر محمول کیا کہ ہی جیسا لباس آقا کا ہے ایسے ہی غلام کا بھی ہونا چاہیے جیسا کھانا آقا کا ہے ایسے ہی کھانا غلام کو بھی کھلانا چاہیے یہ مساوات ہے اور یہ حضرت ابو ذر نے گوا اختیار کی ہوئی ہے لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ آپ کا مقصود مواصلات تھی مساوات نہیں تھی کیونکہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ اگر آپ کا غلام کوئی کھانا پکائے تو اس میں سے کچھ اس کو بھی کھلا دیا کرو اس لیے کہ اس نے اس کو پکانے کے وقت گرمی کی اور تپش کی تکلیف گو برداشت کی ہے لہذا جب اس نے وہ کھانا پکایا تو اس کو اس کا ذائقہ تو معلوم ہونا چاہیے تو وہاں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس طرح تم کھاتے ہو اسی طرح اس کو کھلاؤ وہاں آپ نے فرمایا اس کو بھی چکھا دو اس کو بھی اس کا ذائقہ معلوم کرنے کا موقع دو تو وہاں حدیث میں صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ مواصلات کا حکم دیا جا رہا ہے اور یہ بھی کہ اگر مساوات کا معاملہ آقا غلام کے درمیان لازم قرار دیا جائے گا تو نظام تباہ ہو جائے گا نظام خراب ہو جائے گا اس لیے یہ نہیں ہوگا کہ آقا و غلام کے درمیان جملہ امور میں مساوات قائم کی جائے انفرادی طور پر جیسے ابو ذر نے کیا تھا اگر کوئی آدمی اپنے غلام کے ساتھ مساوات کا معاملہ کرتا ہے تو کوئی عرض نہیں کوئی اس پر اعتراض نہیں لیکن اس کو ضابطہ قرار دینا اور اس کو قانون قرار دینا کہ غلام کے اور مولا کے درمیان معاملہ مساوات کا ہونا چاہیے یہ قابل قبول نہیں چلیے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 بعلومه آمين قال قال قال باب باب ظلم, ظلم دون حدثنا حدثنا أبو الوليد وبه وبه حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حا قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد حد شعبة محمد سليمان شعبت إبراهيم ابراہیمان علقمة عن عبد الله لما نزلت الذين رضي الله عنه وعنهم لما نزلت آمنوا ولم ولم ولم يلبسوا يلبسوا يلبسوا بظلم قال رسول وسلم لم يظلم عز وجل الشرك لظلم جیسے آپ سے پہلے بتایا تھا کہ ایک کفر دون کفرین ہے اور ایک کفر حقیقی ہے کفر حقیقی جو ہوتا ہے وہ ملت اسلام سے خارج کر دیتا ہے اور کفرن دونا کفرن جو ہوتا ہے اس کا اطلاق معاشی پر ہوتا ہے اور معاشی کے ارتکاب سے اہل سنت الجماعت کے نزدیک آدمی ایمان سے خارج نہیں ہوتا فاسق بنتا ہے اور اہل سنت کا فاسق جو ہوتا ہے وہ مخلط فنار نہیں ہوتا اس کے بارے میں یہ بھی امکان ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بغیر کوئی سزا دیے ہوئے اس کو معاف فرما دیں اور یہ بھی امکان ہوتا اور ایسا ہوگا اور یہ بھی امکان ہوتا ہے کہ اس فاسق کو دو میں بھیجا جائے اور پھر اس کی سزا کے پورا ہونے کے بعد اس کو دو سے نکال کر جنت میں پہنچا دیا جائے اور یہ بھی ہوگا دونوں باتیں ہوں گی یہ بھی ہوگا کہ اس فاسق کی ابتدان بخشش ہو جائے گی اور یہ بھی ہوگا کہ اس کو دو زخم میں بھیجا جائے گا اور وہاں سزا کے بعد پھر اس کو نکال کر جنت میں پہنچا دیا جائے گا تو اسی طریقے سے ایک ظلم ظلم حقیقی ہے جس کا ارتکاب ملت اسلامیہ سے خارج ہونے کا سبب ہوتا ہے ولکا فرون حمود ظالمون والکافرون حمود الظالمون میں جس ظلم کا ذکر کیا گیا ہے وہ ظلم حقیقی ہے اس کے ارتکاب سے آدمی کافر ہو جاتا ہے اور ملت اسلام سے نکل جاتا ہے اور ایک ظلم دون ظلم ہے جیسے ہم نے عرض کیا تھا کہ ربنا ظلمنا انفسنا حضرت آدم کی دعا وہ اپنے آپ کو ظالم کر رہے ہیں ظلم کی اسناد اپنی طرف کر رہے ہیں تو وہاں ظلم دونوں ظلم ہی مراد ہے یہ حضرت یونس کا ارشاد ہے لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین وہ اپنے آپ کو ظالم کہہ رہے ہیں تو یہاں بھی ظلم سے مراد ظلم دونا ظلم ہے اسی کو امام بخاری یہاں بیان کرنا چاہتے ہیں روایت کیا ہے روایت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ جب اللہ دین آ بنو ولم یلبسو ایمان والی آیت نادل ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہم میں سے کون ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو لہذا جب ہم ظلم کا ارتکاب کرنے والے ہیں تو ہمارے لیے تو امن نہیں ہوگا الذين آمنوا ولم يلبسوا اللہ بظلم اولئك هم المهتدون آج کیا لهم الامن وهم مهتدون تو نہ ہمارے لیے امن ہوگا اور نہ ہم ہدایت یافتہ ہوں گے انہوں نے ظلم سے یہ سمجھا کہ یہ جیسے ایک آدمی دوسرے آدمی پر ظلم کرتا ہے اس کا مال چھین لیتا ہے یا اس نے کوئی امانت رکھی ہے اس کو واپس کرنے سے انکار کر دیتا ہے یا یہ کہ کسی کو ذلیل کرتا ہے تانے دیتا ہے تو یہ جو معاشی ہیں اور گناہ ہیں صحابہ نے ظلم کا مستاق ان کو سمجھا اور جب ان کو انہوں نے مستاق سمجھا تو انہوں نے کہا کہ ہم سے تو یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں ہم سے تو یہ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اور جب ہم سے یہ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں تو قرآن مجید کے بیان کے مطابق نہ ہمیں امن ملے گا اور نہ ہم ہدایت پر ہوں گے تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ یہاں ظلم سے وہ گناہ مراد نہیں ہے ظلم دون ظلم مراد نہیں ہے بلکہ ظلم حقیقی مراد ہے اور آپ نے فرمایا کہ وہ جو حضرت گوا وہ کیا نام ہے ان کا لقمان حضرت لقمان علیہ السلاۃ وسلام کی کی بات تھی ان نشر کا ظلم عظیم سورہ لقمان میں یہ ان لظلم عظیم آیا ہے آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں ظلم عظیم مراد ہے معاشی مراد نہیں ہے اور ظلم میں یہ تنوین تعظیم کے لیے ہے اور جب یہ تنوین تعظیم کے لیے ہے تو لہذا اس سے ظلم عظیم براد ہوگا اور تم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو معاشی ہیں جو ظلم دونا ظلم کا مستاق ہیں اس کے بارے میں یہ ارشاد وارد ہوا تو اس کے بارے میں نہیں ارشاد وارد ہوا یہ ارشاد گوا ظلم عظیم جو کہ ملت اسلام سے نکالنے والا ہے اس کے لیے ہوا ہے اب اس کے بعد یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو الدین آمن ولم یلبسو ایمان ظلم میں سے ظلم عظیم مراد لیا گیا ہے اس کا قرینہ کیا ہے ظلم تو عام ہے ظلم ظلم پر بھی صادق آتا ہے اور ظلم عظیم پر بھی صادق آتا ہے اب ایک احتمال کو متعین کر لینا اور یہ کہنا کہ یہاں ظلم عظیم مراد ہے جو اس ملت اسلام سے خارج کرنے والا ہے اور ظلم دونوں ظلم مراد نہیں ہے اس کی کیا وجہ کیوں ایسا کیا گیا کوئی قرینہ اس کا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ کرینے کا سوال کرنے والا عقل سے بالکل پیدل ہے کیوں اس لیے کہ قرآن کس پر نازل ہوا ہے آپ اور آپ اس کی مراد کو بیان کرنے کا حق رکھتے ہیں تو آپ نے بتا دیا کہ یہاں ظلم سے ظلم عظیم مراد کرینے کا کیا سوال ہے کرینے کا کیا سوال ہے بھائی قرآن کی آیت ہے آپ پر نادل ہوئی ہے آپ کے لیے حکم ہے لہم مانو الہم آپ بیان کریں قرآن کے معنی کو ان علیحدہ بیان تو آپ نے بتا دیا لہذا یہاں قریبے کا کوئی سوال نہیں لیکن علماء نے کہا ہے کہ بے شک آیت کے مفہوم کو متعین کرنے کے لیے کریمے کی حاجت نہیں کیوں اس لیے کہ آپ نے مفہوم متعین کیا ہے اور آپ کا متعین کرنا یہ آخری بات ہے آپ کے متعین کرنے کے بعد کوئی ابہام ہی باقی نہیں رہتا آپ کے متعین کرنے کے بعد کوئی سوال اور اشکال ہی باقی نہیں رہتا تو یہ تو اپنی جگہ پر بالکل بات ہے لیکن اگر کوئی قرینہ بھی بیان کر دیا جائے تو اس میں کوئی مداخلہ نہیں حاجت نہیں ہے ضرورت نہیں ہے آپ کے بیان کے بعد کوئی ضرورت باقی نہیں رہی کوئی حاجت باقی نہیں رہی اس لیے کہ آپ پر قرآن نازل ہوا آپ اس کے مفاہیم کو بیان کرنے کے ذمہ دار ہے آپ نے بتا دیا کہ ظلم عظیم مراد ہے اور ظلم ظلم مراد نہیں ہے ہم عرض کر رہے ہیں کہ حاجت کی نفی تو ٹھیک ہے ضرورت کی نفی تو ٹھیک ہے کوئی حاجت اور ضرورت نہیں لیکن اگر خریدا بیان کر دیا جائے تو اس میں بھی کوئی خرابی نہیں بدون حاجت حاجتن وہ بدون ضرورت اگر قرآن کی آیت کا مفہوم متعین کرنے کے لیے نقطے کے طور پر کرینے کا ذکر آ جائے تو یہ درست ہوگا چنانچہ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی نے نقطہ بیان کیا ہے اور نقطہ کیا بیان کیا کہ یہاں اللہ دین یلبسو میں لفظ کا سیگا استعمال کیا کہ وہ ایمان لائے ہوں اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط نہ کیا ہو لم یلبسو ایمان ہوں بے ظلم کے معنی ہے کہ اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ انہوں نے نہیں ملایا اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ انہوں نے خلط نہیں کیا اور آپ کو معلوم ہے کہ ایمان تصدیق کا نام ہے اور تصدیق کا کے مقابلے میں آپ جب ظلم لیں گے تو وہی ظلم مراد ہوگا جس کا محل قلب ہوتا ہے خلب تو جبھی ہوگا جب محل ایک ہو اگر آپ یہاں ظلم سے مراد معاشی لیں گے تو معاشی کا محل تو جوار ہے گناہوں کا محل آزاد ہے اور اگر آپ یہاں ظلم سے شرک مراد لیں گے کفر مراد لیں گے تو اس کا محل قلب ہے جیسے ایمان کا محل قلب ہے تو قلب کا تصور وہ قلب کے اندر ہو سکتا ہے شرک کے ساتھ ایمان کا معاشی کے ساتھ نہیں ہو سکتا یہ ہے قریمہ کہ یہاں لفظ کا لفظ لایا گیا ہے جس کے معنی خلق کے اور ملانے کے ہیں اور ایمان کا ظلم کے ساتھ خلط وہ شرک کے اعتبار سے تو ہوتا ہے چونکہ اس کا محل بھی قلب ہے اور ایمان کا محل بھی قلب ہے اور وہ جو دو ظلم ہے یعنی معاشی ان کا محل قلب نہیں ہے لہذا ان کا خلط ایمان کے ساتھ نہیں ہوگا چلیے اب اس کے بعد یہاں ایک ذرا سا اشکال یہ ہوتا ہے کہ ان ظلم لظلم شرک لظلم عظیم کی آیت اس سے یہ معلوم ہوا کہ اب نادل ہوئی ہے جب صحابہ نے اشکال کیا تھا اللہ دینا بنو ولم يلبسوا ایمانهم بظلم الائک لهم الامن وهم محتدون والی آیت میں جب صحابہ کو اشکال پیش آیا تھا تو اس وقت ان نشر کا نظلم عدیم کی یاد نادل ہوئی تھی حالانکہ وہ تو پہلے سے نادل ہوئی ہوئی وہ اس وقت تو نہیں نادل ہوئی پھر اللہ ان نشر کا نز عظیم کہنا کیسے صحیح ہوا اور کتاب التفسیر میں امام بخاری نے جو روایت اس حوالے سے نقل کی ہے اس میں اس بات کا اشارہ موجود ہے کہ یہ آیت پہلے نادل ہوئی ہے یہاں تو کوئی یہاں تو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اب نادل ہوئی واقعہ یہ ہے کہ اب نہیں نادل ہوئی پہلے سے نادل شدہ ہے اور کتاب و تفسیر کی روایت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے سے نادل شدہ ہے تو پھر فمز اللہ جو یہاں فرمایا گیا یہ کیسے صحیح ہوگا تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی چوری کرتا ہے تو اس چوری کرنے والے کے لیے کہا جاتا ہے کہ تمہارے لیے تو اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ و و فخت وہ ادیہ ہوں تو اشارہ اس بات کی طرف ہوتا ہے کہ وہ آج جو پہلے اتری تھی وہ تم پر منتبق ہے اسی طرح یہاں بھی ہوگا کہ یہ آج جو پہلے سے اتری ہوئی ہے وہ یہاں منتبق ہے چلیے بابن علامت المنافق وبه قال حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك مالك بن أبي عامر أبو سهيل أن أبيه أن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خانه وبه قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مردة عن مسروق عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافكا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فدر تاب تابعه عن یہ اسی صدی کی پہلی سطر میں ہا قال وحدثنی بشر قال حدثنا محمد ان شعبہ یہ ہا کے بعد ایک سند نقل کی ہے اور ہا سے پہلے جو سند تھی حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ وہاں امام بخاری کے استاد ابو الولید ہیں اور وہ شعبہ سے نقل کر رہے ہیں اور یہ صنعت عالی ہے آگے ہا کے بعد حدثنی بشر قال حدثنا محمد ام شعبہ یہاں شعبہ کے اور بخاری کے درمیان دو واسطے ہیں پہلی صنعت کے اندر بخاری کے درمیان اور شعبہ کے درمیان ایک واسطہ تھا تو پہلی صنعت اعلی ہے اور دوسری صنعت نازل ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب صنعت عالی موجود ہے تو صنعت نازل کو امام بخاری نے کیوں ذکر کیا اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں بعض اوقات کسی خصوصیت کی بنا پر سرحد عالی کے باوجود سرحد نازل کو ذکر کر دیا جاتا ہے یہاں بھی یہی ہے پہلی سرحد کے اندر شعبہ کے شاگرد ابو الولید ہیں اور دوسری سرحد کے اندر شعبہ کے شاگرد محمد ابن جعفر غندر ہیں یہ محمد یہ شعبہ کے ربیب ہیں یہ شعبہ کے ساتھ بیس سال تک رہے ہیں یہ شعبہ کی روایات کے حوالے سے سب سے زیادہ معتبر ہے تو ابو الولید کا شعبہ کے حوالے سے وہ مقام اور مرتبہ نہیں ہے جو محمد ابن جعفر کا مقام اور مرتبہ ہے تو یہ چونکہ اسبت الناس فی شعبہ ہے تو اس بنا پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باوجود اس صنعت کے نازل ہونے کے اس کو بھی ذکر کیا کیوں ذکر کیا میں کر رہا ہوں کہ شعبہ کے ربیب ہیں اور یہ بیس سال تک شعبہ کے پاس رہ کر استفادہ کرتے رہے ہیں اس لیے یہ عالم الناس بے حدیث شعبہ اور اسبت الناس بے حدیث شعبہ ہے اس بنا پر امام بخاری نے ان کی اس اہمیت کے پیش نظر باوجود سند نازل ہونے کے اس کو ذکر کیا اس کے بعد ایک بات یہ سمجھو کہ یہ ان کا لقب غندر غندو غندر دونوں طرح پڑھا جاتا ہے غندر آپ پڑھیں یا غندر کہیں اس کے معنی ہوتا ہے بہت شور مچانے والا تو یہ بہت شور مچانے والے تھے ابن جرید ایک مرتبہ بسرے آئے اور بسرے آنے کے بعد انہوں نے ایک حدیث بیان کی کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت ارشاد فرمائے بسرے والے لوگ تھے انہوں نے شور مچایا کہ حضرت حسن بصری نے یہ روایت نہیں بیان حضرت ابن جریج نے ایک روایت حسن بصری کے حوالے سے نقل کی تو لوگوں نے انکار کیا اور کہا کہ حضرت حسن بصری کی یہ روایت نہیں ہے ابن جرید نے کہا کہ اس میں تو کوئی تعجب نہیں ہے میں اپنے استاد کے ساتھ اتنے زمانے تک رہا ہوں اور اس کے باوجود بعض روایات ایسی ہیں کہ جو میں نے ان سے نہیں سنی اور دوسرے لوگ ان کو نقل کرتے ہیں تو اسی طریقے سے حسن بصری کی ایک روایت جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں آپ نے نہیں سنی لیکن میرے پاس وہ موجود ہے تو ابن نے ان کو اپنی مثال دے کر یہ کہا کہ میں اپنے استاد کے ساتھ اتنے زمانے تک رہا ہوں اور ان کی بات روایت میں نے ان سے نہیں سنی دوسرے بیان کرتے تو ایسے ہی حسن بصری کی بھی یہ روایت آپ نے نہیں سنی میں بیان کر رہا ہوں تو شو کرنے کی کیا ضرورت ہے تو محمد ابن جعفر کیونکہ شور کرنے میں زیادہ پیش پیش تھے تو اس لیے ابن جوید کہا اس خود یا غندر اس خود یا غندر کا مطلب یہ کہ وہ شور مچانے والے خاموش ہوتا اس لیے ان کو عمدہ کہتے ہیں یا منافق کی علامت کا باب قائم کیا ہے آپ کو معلوم ہے منافق یہ تو نفق سے باخوز ہے نفق سون کو کہتے ہیں سون کے اندر آدمی ایک طرف سے داخل ہوتا ہے اور دوسری طرف سے باہر نکل جاتا ہے منافع کبھی حال یہی ہے کہ مسلمانوں کے سامنے اشد اللہ الہ الا اللہ وانا محمد رسول اللہ کا اقرار کر کے اپنے آپ کو مسلمانوں میں داخل کرتا ہے اور دل میں چونکہ کفر چھپا ہوا ہے تو اس کے ذریعے سے اسلام سے نکل جاتا ہے نفق کے معنی سرنگ کے ہیں اور سرنگ کا قاعدہ یہ ہے کہ ایک طرف سے داخلہ ہوتا ہے دوسری طرف سے نکلنا ہوتا ہے تو یہ منافق جو ہوتا ہے یہ بھی ایک طرف سے کلمہ پڑتا ہے اور دوسری طرف جو دل میں کفر چھپا ہوا ہے اس کے ذریعے سے اسلام سے نکل جاتا ہے اور بعض حضرات نے کہا کہ نہیں یہ نافقہ سے لیا گیا یہ جنگلی چوہا ہوتا دشتی چوہا اس کا قاعدہ یہ ہے کہ یہ جنگل کے اندر اپنا جو مکان بناتا ہے تو اس کے دو راستے رکھتا ہے ایک راستہ قاسعہ کہلاتا ہے اور ایک راستہ نافقہ کہلاتا ہے تو شکاری جب اس کا شکار کرنے کے لیے آتا ہے تو جو راستہ کاس کہلاتا ہے اور اس کا منہ کھلا ہوا ہوتا ہے وہ اس میں گھس جاتا ہے اور دوسرا راستہ اس نے ایک اور بنایا ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر بدائے مٹی پڑی ہوئی ہوتی ہے لیکن جب یہ اپنا سر مارتا ہے تو مٹی ہٹ جاتی ہے اور اس سے نکل جاتا ہے تو وہ شکاری جو اس کا شکار کرنے کے لیے آیا ہے وہ دیکھتا ہے کہ سے وہ اندر گھسا ہے اب یہ دروازے پر کھڑا ہوا ہے اور یہ کیوں کھڑا ہوا ہے کہ جب نکلے گا تو میں اس کا شکار کروں گا اور اس نے دوسرا دروازہ ایک اور بنا رکھا ہے کہیں دور اس کا نام نافقہ ہے وہ اس سے نکل کر یہ جا وہ جا شکاری یہاں وقوف بنا کھڑا رہتا ہے تو اس لیے یہ نافقہ سے ماخوب ہے جس کے ذریعے سے وہ چوہا نکلتا ہے تو یہ بھی اپنے نفاق کے ذریعے سے ایمان سے اور اسلام سے نکلتا ہے اس کے بارے میں یہاں فرمایا کہ تین علامتیں ہیں ایک اذا حدث قدبہ ایک ادا وعدہ اخلبہ ایک ادا تمینا خانہ اس کے بعد دوسری روایت آئی اس میں اربون ارباون فی کانا منافقن خالصا چار خصلتیں اگر کسی میں ہوں گی تو منافق خالص ہوگا اور جس میں ایک ہوگی تو اس میں ایک خصلت نفاق کی ہوگی یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے اب اس میں اضافہ میں میرا کھانا یہ پہلے بھی آ گئی تھی اذا حد قدبہ یہ بھی پہلے آ گئی تھی ادا غدرا یہ ہی ہے فجرا یہ بھی نہیں پہلے تو ادا اخلفا وہ یہاں نہیں ہے اور ادا تو بنا خادہ وہ یہاں ہے ادا وہ بھی یہاں ہے تو ایک ادا حد قطبہ یہاں آیا ادا تو بنا خانہ آیا ادا وعدہ خلفہ نہیں آیا پہلے تھا اور ادا یہ نئی خصلت ہے پہلے نہیں تھی ادا خاصمہ فجر یہ بھی نئی خصلت ہے پہلے نہیں تھی تعارض ہو گیا با قرطبی نے کہا کہ من باب تجدد فی العلم ہے من باب تجدد کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ کو تین خصلتوں کی خبر دی گئی تھی اس لیے آپ نے تین کو بیان کر دیا بعد میں ایک اور خصلت کا اضافہ ہو گیا تو آپ نے گوا چار کو بیان کر دیا اور اس وقت ادا وعدہ خلفا اور ادا احدہ غدرہ کو ایک قرار دے دیا جائے گا تو چار ہو جائیں گے یہ قرطبی کی رائے ہے کہ پہلے تین تھی تین کا علم تھا اس لیے تین کو بیان کیا بعد میں چار کا علم ہوا تو چار کو بیان کر دیا بعض حضرات نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ عدد عقل عدد اکثر کی نفی نہیں کرتا لہذا تین کے بیان سے یہ لازم نہیں آتا کہ نفاق کی خصلتیں تین سے زیادہ ہوں زیادہ بھی ہو سکتی ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ مسلم کی روایت میں من علامات المنافق کا عنوان ہے اور یہ من علامات المنافق کا عنوان اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ منافق کی بہت سی علامتیں کہیں آپ نے تین کو مناسب سمجھا تو تین کا ذکر کر دیا کہیں زیادہ کا ذکر مناسب سمجھا تو آپ نے زیادہ کو ذکر کر دیا تو ایک توجہ یہ ہوئی کہ باب تجدد فی العلم ہے دوسری توجہ یہ ہوئی کہ یہ عدد عقل عدد اکثر کی نفی نہیں کرتا اور تیسری توجہ یہ ہوئی کہ من علامات نفاق میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ نفاق کی بہت سی علامتیں ہیں لہذا آپ نے حسب موقع جہاں جتنی علامتوں کا ذکر مناسب سمجھا ہے ان کو وہاں بیان کر دیا اور حافظ ابن حضرت نے ایک بہت ہی خوبصورت جواب دیا انہوں نے کہا کہ یہ جو چوتھی کا ذکر ہے من کا ارشاد ہے کہ اربون من کنہ فی نہ منافق خالصہ اس کا مطلب یہ ہے کہ علامتیں تو تین ہیں لیکن ان تین علامتوں کے پائے جانے کے بعد خلوص فی نفاق کا ثبوت چوتھی علامت کے پائے جانے سے ہوگا یعنی تین علامتیں ہو گئی تین علامتیں پائے جانے کے بعد اب یہ منافق معمولی درجے کا ہے یا یہ کہ یہ منافق اعلیٰ معیار کا ہے اعلیٰ درجے کا ہے تو یہ جو اربا کا ذکر کیا ہے اس میں چوتھی سے مراد علامت نفاق کی نہیں ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے پائے جانے کی وجہ سے اس کے نفاق کے بارے میں خلوص کا فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ نفاق خالص قسم کا ہے یہ نفاق اعلی درجے کا ہے یہ نفاق بڑے معیار پر پایا جاتا ہے اس کے بعد پھر اشکال ہوتا ہے کہ آپ نے ان علامات کے کی موجودگی میں گوا یہ ارشاد فرمایا کہ یہ منافق کی علامت ہے ترجمت الباب کا مقصد تو وہی مرجیا کی تردید ہے ہم تو وہی کہیں گے کہ ایک نفاق وہ ہوتا ہے جو ملت اسلام سے خارج کر دیتا ہے اور ایک نفاق دونوں نفاقن ہوتا ہے تو یہاں جس نفاق کا ذکر ہے یہ نفاق ان دونوں نفاقین ہے اور وہ نفاق جو ملت اسلام سے خارج کرتا ہے اس کا ذکر ہے ان فی الدرک الاسفل اسفل النار ان المنافقین کہ درکل اصل من النار میں وہ نفاق بیان کیا گیا ہے جو ملت اسلام سے خارج کرتا ہے اور یہاں روایات میں وہ نفاق بیان کیا گیا ہے جو نفاقن دونوں نفاقن ہے اور وہ ملت اسلام سے خارج نہیں کرتا تو اس سے مرجیا کی تردید ہو گئی مرجیا کی تردید کیوں ہو گئی اس لیے ہوگی کہ یہ گناہ جو ہے حدث حد و اذا وعدہ خلفہ ان کی وجہ سے نفاق کا اطلاق کیا جا رہا ہے ان کو نفاق کی علامتیں قرار دیا جا رہا تو نفاق کی علامتیں مضر ہوں گی مفید ہوں گی ظاہر مضر ہوں گی یہ تمام معاشی ہیں وہ کہتے تھے معاشی سے کوئی نقصان نہیں ہوتا تو یہاں تو نقصان ہو گئے کہ ان کو علامات نفاق قرار دیا گیا نفاق ظاہر ہے کہ بہت ناپسندیدہ خصلت ہے اور بہت بری چیز ہے تو اس سے معلوم ہوا گناہ کے ارتکاب سے نقصان ہوتا ہے اس کے بعد پھر یہاں اشکال وہی ہوتا ہے کہ ان گناہوں کے پائے جانے کے بعد نفاق کا اطلاق کیا جا رہا ہے تو اس کا کیا جواب ہوگا معتزلہ تو کہیں گے کہ بالکل ایمان سے نکل جائے گا خواردی بھی کہیں گے کہ بالکل ایمان سے نکل جائے گا لیکن اہل سنت والجماعت کے نزدیک تو وہ ایمان سے نہیں نکلتا تو علامہ کشمیری نے جواب یہ دیا کہ علامت کے پائے جانے سے زی علامت کا پایا جانا لازم نہیں ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آدمی کا ہاتھ گرم ہوتا تو آپ کیا کہتے ہیں بخار ہے یہ علامت بخار کی ہے ہاتھ کا گرم ہونا جسم کا گرم ہونا یہ بخار کی علامت ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ جہاں بھی جسم گرم ہوگا وہاں بخار ضرور پایا جائے گا ایک آدمی ہے ایک گھنٹے سے دھوپ میں بیٹھا ہوا ہے ایک گھنٹے سے دھوپ میں بیٹھنے سے بدن تو گرم ہو جائے گا تو بخار کی علامت تو موجود ہے مگر بخار موجود نہیں ایک آدمی کا مزاج ہی بہت گرم ہے مزاج گرم ہے تو ہر وقت اس کا بدن گرم رہتا ہے لیکن اس گرم بدن سے بخار کا پایا جانا لازم نہیں آتا تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ان تمام امور کو علامت نفاق کی بتایا گیا ہے اور علامت کے پائے جانے سے زی علامت کا پائے جانا ضروری نہیں ہوتا لہذا ان علامتوں کے پائے جانے سے اس کا مناسب ہونا لازم نہیں آئے گا اور ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے جواب وہی دیا ہے کہ یہاں نفاقن دونوں نفاقن کا بیان ہوا ہے یہ نفاق ملت اسلام سے خارج کرنے والا نہیں اور علامہ نووی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا ہے کہ یہاں بطور تشبیح نفاق کا اطلاق کیا گیا ہے یعنی جیسے کہ منافق ہوتا ہے ایسے ہی ان حرکتوں کے کرنے والے کو منافق کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے نوی کی رائے یہ ہے کہ اللہ سبیل تشبیح یہ اطلاق ہوا ہے کہ ان صفات کے اختیار کرنے سے وہ آدمی منافق کے مشابہ ہو جائے گا امام ترمیدی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا ہے یہ چوتھا جواب ہے کہ یہاں عملی نفاق مراد ہے عقیدے کا نفاق مراد نہیں ہے عقیدے کا نفاق تو یہ ہوتا ہے کہ دل میں کفر چھپا ہوا ہے زبان سے لا الہ الا اللہ کہا جا رہا ہے اور عملی نفاق یہ ہوتا ہے کہ زبان سے بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے دل میں بھی لا الہ الا اللہ کی تصدیق ہوتی ہے اس میں کوئی اشکال نہیں ہوتا لیکن اعمال جوارے میں گناہوں کا سدور ہوتا ہے اعمال جوارے سے گناہوں کا سدور ہوتا ہے دل میں بھی ایمان ہے زبان پر بھی اقرار ہے تو یہ جو اعمال جوارے سے گناہوں کا سدور ہوتا ہے اس کو نفاق عملی کہا جاتا ہے تو یہاں نفاق عملی مراد ہے علماء نے حافظ بن حضرت اور علامہ قرطبی نے اس جواب کو پسندیدہ قرار دیا اور پانچواں جواب علامہ خطابی کا ہے کہ یہاں نفاق کا اطلاق بطور تہذیب اور بطور امداد ہے اگر کوئی آدمی وعدہ خلافی کرتا ہے اگر کوئی آدمی وہ جھوٹ بولتا ہے یا اگر کوئی آدمی خیانت کرتا ہے تو ڈرانے کے لیے وہ حقیقت میں منافق نہیں ہوگا لیکن ڈرانے کے لیے اس کے لیے علامت منافق کا اطلاق کیا گیا ہے کہ یہ تو منافق کی علامت ہے تاکہ لوگ ان کاموں کو اختیار نہ کریں تو بطور تہذیب یا بطور انذار یہ بات فرمائی گئی ہے اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ یہ منافق ہو گیا اور چھٹا ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہاں لفظ ایزا استعمال کیا گیا لفظ ایزا یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ یہ کام اس کی عادت میں داخل ہے جب بولے گا جھوٹ بولے گا جب وعدہ کرے گا تو خلاف وعدہ ہی کرے گا جب امانت رکھی جائے گی تو خیانت کرے گا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس اس کی میں کبھی عہد موجود نہیں ہے اس میں کبھی امانت کی رعایت موجود نہیں ہے اس میں کبھی وعدے کی کو وفا کرنے کا سلسلہ نہیں ہمیشہ یہی کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ منافق یہ پھر واقعی منافق قرار دیا جائے گا کیوں واقعی منافق قرار دیا جائے گا اس لیے کہ مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ ہمیشہ وعدہ خلافی کرے مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ ہمیشہ امانت و خیانت کرے اور مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ ہمیشہ جھوٹ بولے کبھی غلطی سے بول دے وہ اور بات ہے لیکن ایک آدمی ہمیشہ ہی جھوٹ بھی بولتا ہے ہمیشہ بھی ہمیشہ ہی وعدہ خلافی بھی کرتا ہے اور ہمیشہ ہی خیانت بھی کرتا ہے امانت کے اندر تو وہ دائرۂ ایمان سے خارج ہی دیا ہے اور بعض آپ نے کہا کہ اصل میں یہ ارشاد آپ کا منافقین میں سے کسی خاص آدمی کے متعلق تھا چونکہ آپ کی عادت تھی کہ ماں بال اقوام یہ فالون کدا و کدا یہ لوگ اس طرح کی بات کیوں کرتے ہیں تو خطاب خاص آپ نہیں فرماتے تھے عام خطاب سے توجہ دلاتے تھے عام خطاب سے توجہ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی مجرم ہے وہ بھی خبردار ہو جاتا ہے اور دوسروں کو بھی تنبی ہو جاتی ہے کہ اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے تو گویا یہ خاص کوئی شخص ہے جس کا نام معلوم نہیں ہے وہ واقعی منافق ہے اس کے حوالے سے آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو بھی تنبیہ ہو جائے اور دوسروں کو بھی سبق ملے اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ یہ آپ کا ارشاد اہل ایمان سے متعلق ہے ہی نہیں یہ تو آپ نے منافقین کی جماعت کے بارے میں فرما وہ شخص تھا یہاں جماعت ہے علیکم